حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونگی اور بھتہ لینے والا جنت میں نہیں جائے گا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو سینتیس